welcome to lecture number 32 of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے بڑی تفصیل سے ریگریشن انالیسس کو ڈسکس کیا اور ہم نے دیکھا کہ مائیکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے ریگریشن انالیسس کتنا آسان ہو جاتا ہے آج ایک تو ہم ریگریشن انالیسس کا ریویو کریں گے ہم دیکھیں گے ایک اور ایگزامپل کس طرح سے ریگریشن لائن ڈیولپ کی گئی اس کے بعد ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے موونگ ایوریجز یعنی ٹائم سیریز میں موونگ ایوریجز ایک طریقہ ہے ایک میتھڈ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے اور جس سے ڈفرینٹ ویریشنس کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے تو آج ہم اس پہ فوکس کریں گے آج کا سارا انالیسز اور ڈسکشن یہ ونس اگین مائکروسافٹ ایکسل پہ بیس کی گئی ہے اور آج کی ڈسکشن میں میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل کا چارٹ ٹول جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وہ دکھاؤں گا اور ساتھ ہی ہم کچھ گرافس بھی دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہ گراف کیسے بنائے جاتے ہیں جب آپ انالیسس کر رہے ہوں تو ڈیٹا ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا پوائنٹس آپ اسکیٹر ڈائیگرام کی شکل میں پلاٹ کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہی پوائنٹس کو لائن کی شکل میں آپ لائن گراف بنا لیں جب لائن گراف بن جاتا ہے تو اس سے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ڈیٹا میں کس ٹائپ کی ویریشنز موجود ہیں اور جب ویریشنز کے بارے میں انفارمیشن آ جائے تو پھر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے whether we should go for regression analysis اور we should use the moving averages and try to remove the data all data variations اور یہ کہاں پہ ہمیں اس قسم کی سچویشنس نظر آئیں گی یہ وہ ویریشنس ہیں جو سیزنل ہیں مثلا آپ کا ڈیٹا اگر اس ٹائپ کا ہے کہ وہ سیزن کے ساتھ ویری کر رہا ہے مثلا اگر ہم اپنی بجلی کی کنزمپشن کو سیگریگیٹ کریں اور سمر اور ونٹر میں ڈیوائڈ کر دیں تو یہ ڈیٹا سیزنل ہو جائے گا اور اگر ہم پچھلے کچھ سالوں کا ڈیٹا پلاٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیزنل ویریشن ہوگی ایک خاص پیٹرن ہوگا جو بار بار ریپیٹ ہوگا تو اس قسم کا ڈیٹا آسانی سے اینالائز کیا جا سکے گا مگر چونکہ سیزنل ویریشنس ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ریگریشن لائن ڈائریکٹلی نظر نہ آئے تو ایسے کیس میں موونگ ایوریجز کا میتھڈ استعمال ہوتا ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں تو آئیے سلائڈس پہ چلتے ہیں lecture 32 two time series and exponential smoothing آج ہم ٹائم سیریز کو ڈسکس کریں گے موونگ ایوریجز اور نیکسٹ لیکچر میں ایکسپونینشیل اسموتھنگ ڈسکس ہوگا just to refresh your memory کہ ریگریشن انالیسز ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں ایک ایگزامپل ہے اور ڈیٹا ہے جہاں پہ ڈفرینٹ اسٹورس ہیں ان کا ایریا ان اسکوئر فیٹ دیا ہوا ہے اور ان کی sales in thousands of rupees دی ہوئی ہے تو ہمارا انالیسس ہم نے یہ انالیسس کرنا ہے کہ کیا اسکوائر فیٹ اور اینول سیلس کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھیں اس ڈیٹے کو ہم نے پلاٹ کیا اور آپ اسکیٹر ڈائگرام دیکھ رہے ہیں اور اس اسکیٹر ڈائگرام سے آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ڈیٹے میں ایک خاص ٹرینڈ ہے اور اگر ہم ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کریں تو سارے پوائنٹس اس اسٹریٹ لائن پہ آ جائیں گے تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں اب آپ کے سامنے ریگریشن انالیسز جو ایکسل سے کیا گیا اس کے ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیلڈ پرنٹ آؤٹس دیکھے تھے مائکروسافٹ ایکسل کے ریگریشن ٹول سے جو پرنٹ آؤٹ ہمیں ملے تھے یہ اس کا ایک ایکسٹریکٹ ہے اور ٹاپ آف دا سلائڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایکویشن لکھی ہوئی ہے جس میں وائی آئی اور ایک ہیٹ بھی شو کیا گیا وچ مینس کہ دس از این ایسٹیمیٹ یہ ریگریشن لائن ہے equal to b zero plus b one x i اس میں b zero is the intercept اور b one is the slope اور نیچے سلائڈ پہ جہاں لکھا ہوا ہے فروم ایکسل پرنٹ آؤٹ تو اس میں آپ دیکھیں کہ کوفیشنٹس کی ویلیوز دی ہوئی ہیں ان کو کیفیشنٹ کہا جا رہا ہے اور انٹرسیپٹ پہلے sixteen thirty six point four one four seven two six یہ ویلیو ہے اور سلوپ کی value one point four eight seven approximately ہم نے ایکویشن میں لکھی جبکہ اصل value one point four eight six six three three six five seven تھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مائیکروسافٹ ایکسل سے ریگریشن ٹول سے کتنی آسانی سے ہم نے یہ ریزلٹ حاصل کر لیے اب یہی ایکویشن یہی ریگریشن لائن یہ بھی جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ آپ ریگریشن ٹول میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک پلاٹ بھی چاہیے جس میں گراف کی شکل میں ریگریشن لائن کو ڈرا کیا گیا ہو تو یہ گراف مائکروسافٹ ایکسل کے تھرو ڈرا کیا گیا اور اس میں ایکویشن کو بھی ساتھ لکھوا دیا گیا آئیے نیکسٹ سلائڈ دیکھیں اب انٹرپریٹیشن آف دا ریزلٹس کہ کیسے اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ slope of 1.487 point four eight seven means that each increase of one unit in x we predict the average value of y to increase by an estimated 1.487 اس پہ بات ہو جائے تو اس ایکویشن میں آپ نے دیکھا کہ سلوپ کی ویلیو 1.487 کا مطلب یہ ہے کہ ہر یونٹ آف ایکس میں جب چینج آئے گی تو 1.487 کی چینج وائی کی ویلیو میں آئے گی تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں next part of the slide the model estimates that for each increase of one square foot in the size of the store the expected annual sales are predicted to increase by rupees fourteen eighty seven let me see word here also کہ پہلے تو ریگریشن ایکویشن تھی اور اس میں آپ نے دیکھا کہ one point four eight seven کی ویلیو آئی لیکن آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ سیلز کی فگرز تھیں تھاؤزنڈس میں تو جب ریگریشن ایکویشن کو ہم استعمال کریں گے تو بعد میں ون تھاؤزینڈ سے اسے ہم ملٹی پلائی کر کے جواب حاصل کریں گے تو اس وجہ سے جو آنسر ہے in rupees it will be one point four eight seven multiplied by one thousand یعنی فورٹین ایٹی سیون تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں اب یہاں پہ ہم اسٹڈی کرنے لگے ہیں موونگ ایوریجز کو تو اس پہ کچھ انٹروڈکٹری ریمارکس جب آپ کے پاس اس قسم کا ڈیٹا آ جائے جس میں ویریشنس ہیں مثلا اگر ڈیلی ڈیٹا ہے سیلس ہے ایک شاپ کی سیلس ہے مثلا اور وہ سیل مارننگ میں ایک خاص پیٹرن ہے پھر آفٹرنون میں کچھ سیل کا ایک اور پیٹرن ہے اور ایوننگ میں سیل کا ایک اور پیٹرن ہے اور یہ pattern practically day after day repeat ہو رہا ہے اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کی اسٹڈی کروں چونکہ میں نے پروجیکشن کرنی ہے کہ نیکسٹ جو کمنگ ڈیز ہیں ان میں سیل کیا ہوگی تو اس کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ پہلے تو ہم ایوریج ویلیو نکال کے دیکھتے ہیں ڈیلی ایوریج نکال سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈیلی ایوریج نکالیں اور اس ایوریج کو پلاٹ کریں دیکھیں ڈیلی کیا پیٹرن ہے کس طرح سے ویلیوز ویری کر رہی ہیں اور پھر ان ویلیوز کو ہم استعمال کر کے اگر اس میں ریگریشن ہو سکتا ہے تو وی ڈرا ریگریشن لائن اور اس سے ہم چوتھے دن کی پروجیکشن کر سکتے ہیں یا ان پوائنٹس سب پوائنٹس کو پلاٹ کر لیا جائے اگر ایسی صورت نہیں ہے اگر سیزنل ویریشن بڑی اسٹرانگ ہے جیسا کہ اس کے اس میں جو اگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں سیلس ان اے شاپ جس میں ٹائم ڈپینڈنٹ سیلس ہیں تو اس میں ایک بڑا خاص پیٹرن ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم موونگ ایوریجز ورک آؤٹ کریں ہم یہ دیکھیں کہ کون سی ویریشن سیزنل ہے اس سیزنل ویریشن کو سیگریگیٹ کر لیں علیحدہ کر لیں پھر ہم یہ دیکھیں کہ رینڈم ویریشنس کیا ہیں یعنی بیسک ڈیٹے کو ان تین حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا جائے کہ جس میں ایک ٹرینڈ ہے دوسرا سیزنل ویریشن اور تیسرا رینڈم ویریشن اگر ہم یہ کر لیں تو پھر ہمارے لیے ایک آخری پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ ہم سٹارٹ اور اینڈ کی جو سیلز ہیں ان کو دیکھیں ان میں کیا چینج آ رہی ہے اس کو پیریڈس پہ ڈیوائڈ کر دیں اور ہر پیریڈ کی چینج کو نوٹ کر لیں اور اس کو لاسٹ جو ہمارے پاس ویلیو آ جائے اس میں ہم ایڈ کر کے تو اپنی فور کاسٹ بنا سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہے تو بڑا سمپل میتھڈ میتھمیٹکلی بڑا آسان طریقہ ہے لیکن اس میں کچھ گرافکس بھی انوالوڈ ہے گرافیکل ریپرزنٹیشن ہم نے کرنی ہے پھر کچھ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کچھ ایوریجز نکالنی ہیں کچھ موونگ ایوریجز نکالنی ہیں تو یہ ایک خاص سیکونس بنتا ہے تو اس کو اس طرح سے خاص طریقے سے اس کو پریپیئر کیا جاتا تو آئیے ہم دیکھیں کہ یہ پوری اسٹڈی کس طرح سے کی جائے گی اب اس ڈیٹا کو دیکھیں کہ sales records broken down by quarters تو آپ یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا یہ اینول بیسس پہ ہے نائنٹین نائنٹی تھری پھر نائنٹی فور نائنٹی فائیو پھر کوارٹرز یہاں پہ دیے ہوئے ہیں اسپرنگ سمر آٹم ونٹر پھر یہ ریپیٹ ہو رہا ہے پھر نمبر سولڈ اس ایگزامپل میں تھاؤزنڈس تو یہ شروع ہو رہا ہے 142 پھر 54 162 206 پھر اس طرح سے ہر سال ہر سیزن میں یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف سیل ہے والیوم آف سیل ہے تو اب جب ہمارے پاس اس قسم کا ڈیٹا آ جائے تو اس کو کیسے انالائز کرنا تو آئیے نیکسٹ لائٹ پہ چلیں اور دیکھیں کیا کرنا ہے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کا گراف بنائیں and let me say word about the graph now کہ گراف بنانے کا آپ کو یاد ہوگا طریقہ یہ ہے کہ ڈیٹا پہلے ہائی لائٹ کر لیا جائے اس کو سلیکٹ کر لیا جائے اس کے بعد آپ چارٹ کا جو سمبل ہے اس کو کلک کریں گے اور چارٹ کا اپنا وزٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس وزٹ کے اسٹیپس ہیں یہ چار اسٹیپس میں آپریٹ کرتا ہے اور ہر اسٹیپ میں ایک خاص فنکشن ہے اس فنکشن کو آپ نے پرفارم کرنا ہے اور اینڈ پہ جب آپ فنش کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو گراف جہاں پہ آپ گراف کو چاہ رہے ہیں وہاں پہ مل جائے گا most of the time option یہی ہوگی کہ گراف آپ کی ورک شیٹ میں ہی ایمبیڈ ہو جائے اور پھر وہاں سے آپ اس کو سوٹیبل لوکیشن پہ موو کر لیں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں اب یہاں پہ جو آپ نے دیکھا یہ سلیکشن صرف دکھائی جا رہی ہے سلائڈ پہ کہ پورا ڈیٹا ہم نے سلیکٹ کیا پلیز نوٹ یہ ریکٹینگل کی شکل میں نظر آ رہا ہے اور اس میں سلیکشن ہم نے کیا کی ہے کہ جو ٹاپ پہ ہیڈنگ دیے ہوئے ہیں پہلے ایئر پھر کوارٹر پھر نمبر سولڈ ان تھاؤزنڈس ان کو بھی ہم نے سلیکٹ کیا پھر ڈیٹا کمپلیٹ ڈیٹا سیٹ اس کو سلیکٹ کیا گیا آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں پھر ہم نے چارٹ وزٹ اس کو یوز کیا اس کو کلک کیا تو یہ ہمارے سامنے یہ چارٹ وزٹ آ گیا اس چارٹ وزٹ میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے گرافس دیے ہوئے ہیں let see whether we have a close up of this chart visit یہ اس سلائڈ پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے چارٹ وزٹ اس کو غور سے دیکھیں کہ اس میں ایک تو اسٹینڈرڈ ٹائپس دیے ہوئے ہیں پھر کسٹم ٹائپس میں ہیں اسٹینڈرڈ ٹائپس میں چارٹ ٹائپس ہیں اور ان کی لسٹ آپ کے سامنے ہے جن میں ہماری انٹرسٹ کے ایک تو کالم پھر بار پھر لائن یعنی یہ تین گرافس ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے pie chart you remember we discussed pie chart آپ یہاں سے پائی چارٹ بنا سکتے ہیں اسکیٹر ڈائیگرامس ہم نے بنائی ہیں پچھلے لیکچرس میں ہم نے اس کو دیکھا کیسے بنائی جاتی ہیں پھر certain number of other types of graphs جو آج ہم نہیں کر رہے بٹ آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ ان کو بھی ایکسپلور کریں کہ یہ کس طرح سے گراف بنائے جاتے ہیں چارٹ ٹائپس رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں یہ فگرز آپ کو دکھائی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے گرافس بنائے جا سکتے ہیں ایک رو میں آپ دیکھ رہے ہیں سمپلی ٹو ڈائمینشنل گرافس ہیں پھر آپ کو three dimensional graphs of different types in column graphs یعنی یہ کالم گراف کی ڈفرینٹ ٹائپس آپ کو دکھائی گئی ہیں سملرلی جب آپ دوسرے گرافس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کو جو آپشنز اویلیبل ہیں اس کیٹیگری آف گراف میں وہ رائٹ right سائڈ پہ دکھا دی جائیں گی اور یہ چارٹ وزڈ میں یہ ہو رہا ہے اور پلیز نوٹ کے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے اسٹیپ ون اور فور یعنی یہ پہلا اسٹیپ ہے جو آپ کر رہے ہیں تو آئیے لیٹس موو فر دین ایک اسٹیپ درمیان میں بھی تھا جو میں نے اگنور کیا اس میں سمپلی اس کی خاص سگنیفیکنس نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ شامل نہیں کیا تو اسٹیپ تھری میں لیٹ سی کہ ہم کیا یہاں کیا کر رہے ہیں اور اسٹیپ ٹو کے بارے میں let me see one word کہ اسٹیپ ٹو میں اصل میں جو سیلس ریکڈ یہ جو را شکل میں بیسک گراف آ جاتا ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس گراف کو آپ کس طرح سے چاہ رہے ہیں کہاں پہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اب ہم اسٹیپ تھری کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی ڈیٹیل ملاحظہ کریں کہ اس میں بھی آپ کئی چیزیں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں یعنی ایک حصہ تو ہے ٹائٹلس پھر axes grid lines legend data labels data table تو آپ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے چارٹ کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اس کو ماڈل کر سکتے ہیں چینج جیسے بھی آپ چاہ رہے ہیں اس طرح سے آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ ساری آپشنس چارٹ وزٹ کے تھرو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے اس کیس میں چونکہ ہماری ریکوائرمنٹ صرف ایک سمپل ریپرزنٹیشن ہے تو میں نے صرف چارٹ ٹائٹل دیا اور پھر کیٹیگری اسپیسیفائی کی ہے اور ٹیکسٹ چارٹ ٹائٹل میں نے ٹیکسٹ لکھی ہے sales record broken down by quarters اور پھر کیٹیگری ایکس میں لکھا کوارٹرز چونکہ یہ کوارٹرز کا ڈیٹا یہاں سامنے ہمیں چاہیے اور وائی ایکسس پہ سیلز کو دکھایا گیا تو جب آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے یہ اسٹیپ فور یہ میں نے اس کا کلوز اپ یہاں پہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں بھی ڈفرینٹ آپشنس آپ کے پاس ہیں کہ ایز اے نیو شیٹ آپ اس کو پلاٹ کر سکتے ہیں اس کو نام مائیکروسافٹ نے چارٹ ون نام دیا ہوا ہے you can use any other name yourself اور ادھر ایز آبجیکٹ ان اور یہ جس ورک شیٹ میں ہم نے ڈیٹا رکھا ہوا ہے اس ورک شیٹ میں ایز این آبجیکٹ ایمبیڈ ہو جائے گا تو آئی میڈ دا سلیکشن تو ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس اس سلائڈ پہ جو آپ کو گراف نظر آ رہا ہے وہ پلاٹ کر دیا گیا اور اس میں آپ اس گراف کو دیکھیں کہ ڈفرینٹ کوارٹرز دیے ہوئے ہیں سیلس دی ہوئی ہے پھر کالمس دیے ہوئے ہیں اور پھر ڈفرینٹ کلرز میں یہاں پہ اس نے ڈفرینٹ کلرز بھی استعمال کیے ہیں ڈفرینٹ سیریز کا نام دیا تو آئیے دیکھیں کہ اگلا گراف جو دوسری ٹائپ ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو اندر کیٹیگری کے سائڈ پہ کالمس کو آپ ڈرا کر رہے ہیں یعنی یہ گراف ٹائپ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ بھی اسی پروسیس سے ڈیولپ کیا گیا جس سے پہلا گراف کیا گیا اب تھرڈ گراف کیسے ہوا تھرڈ گراف میں آپ نوٹ کیجئے کہ اس میں ہم نے لائن گراف بنایا اور سارے پوائنٹس کو لائن سے کنیکٹ کیا گیا اور اس میں اس گراف میں کیا خاص بات ہے لیٹس ڈسکس دس اس گراف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا ایک خاص پیٹرن سے چینج ہو رہا ہے اور وہ پیٹرن بڑا سیزنل ہے اور بڑا کنسسٹنٹ ہے چونکہ جب آپ اس کو ڈیٹے کو دیکھیں تو آپ کو کلیئر ہو رہا ہے ڈیٹا کو دیکھ کے کہ جو میری ایک ایئر میں ویریشن تھی کوارٹرلی جو سچویشن تھی جو رزلٹ تھا وہ نیکسٹ ایئر بھی اسی پیٹرن پہ ایگزیکٹلی ہو رہا ہے جب اس قسم کا ڈیٹا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسینشلی پیٹرن تو وہی ہے لیکن پھر بھی اٹ از پاسبل کہ ڈیٹا آپ کو یہ انڈیکیٹ کرے کہ دیر از سم گروتھ اور ڈاؤنورڈ ٹرینڈ تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں اب گراف کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں کہ اس میں کیا باتیں سب سے پہلے ٹرینڈ ٹرینڈ کیا ہے کہ جنرل اپورڈ اور downward steady behaviour let me see a word on this کہ اس میں آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ steady please note the word steady کہ یہ بہیویئر جو ہے یہ چینج یہ ویریشن یہ بڑی اسٹڈی ہونی چاہیے پھر وہ اس کو ٹرینڈ کہا جائے گا کہ اگر یہ اپورڈ موومنٹ ہے ویلیوز ایسے لگ رہا ہے کہ بڑھ رہی ہیں تو آل دو سیزنل پیٹرن وہی ہے لیکن پھر بھی آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے گراف اپ ورڈس موو کر رہا ہے اگر ویلیوز ڈیکریز ہو رہی ہیں اور اگرچہ سیزنل ویریشن ہے تو آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ یہ گراف ڈاؤن ورڈس جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ ٹرینڈ از ڈاؤن ورڈس اب ٹرینڈ ہے کیا اصل میں ٹرینڈ کا لفظ بڑا کامن ہے بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے تو ٹرینڈ ایکچولی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ گروتھ کا پیٹرن کیا ہے کہ growth could be increase it could be decrease لیکن پیٹرن کیا ہے in spite of all the seasonal variations تو یہ آپ نے سب سے پہلی بات جب گراف کو دیکھ رہے ہیں اور جب بھی کوئی گراف آپ دیکھیں تو this is what you should look at what is the trend تو آئیے آئیے واپس جا کے دیکھیں کہ نیکسٹ آئٹم کیا ہے دوسری بات سیزنل ویریشن اور اس کی خاص اسپیسیفکیشن دی گئی ہے یہاں پہ کہ variations which repeat themselves regularly over short term less than a year let me explain this now کہ آپ جو خاص الفاظ یہاں پہ کہے جا رہے ہیں ایک تو ہے شارٹ پیریڈ تو شارٹ پیریڈ کیا ہے ایک سال میں اگر دیکھا جائے تو شارٹ پیریڈ کیا ہے is six months a short period is three months a short period yes یعنی آپ سال کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں اکثر balance sheets company six monthly بناتی ہیں تو ان کا ڈیٹا سکس منتھلی اویلیبل ہوتا ہے تو this is a shorter time period than one year تو اس کو بھی یہ شارٹ پیریڈ میں آئے گا کہ آپ seasonal variation six monthly first half and second half کی ویریشنز بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سکس منتھلی ڈیٹا پلاٹ کر رہے ہیں تو آبویسلی ایسے پلاٹ میں آپ کو یہ سیزنل ویریشن نظر آئے گی تو اس طرح سے ڈیٹا خود ہمیں بتائے گا کہ ٹرینڈ کس ڈائریکشن میں ہے سیزنل ویریشن والا ڈیٹا اس میں کیا ٹرینڈ ہے وہ تب سمجھ آئے گا کہ اگر سیزنل ویریشن ریموو ہم کریں گے پھر ہمیں اس کی اصل شکل نظر آئے گی تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں رینڈم افیکٹ یہ میں I did mention to you in the beginning یہ کیا ہے variations due to unpredictable situations یہ کون سی situation unpredictable let me see a word here unpredictable situations ایسی سچویشنس ہوتی ہیں کہ جو کمپنی کے کنٹرول میں نہیں ہیں مثلاً اسٹرائک ہو جاتی ہے اور کمپنی بند ہو جاتی ہے یا سپلائر نے را مٹیریل پرووائڈ نہ کیا یا کوئی ایسی اور سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ جس کی وجہ سے پروڈکشن کو اسٹاپ کرنا پڑا یا سیلس میں پرابلم آ گیا there can be many different reasons تو اس یہ ایسی ویریشنس ہوتی ہیں کہ جو نارمل نہیں ہوتی دیز آر اوکیجنل اور اس وجہ سے آپ ان کو سیزنل نہیں کہہ سکتے دیز آر رینڈم رینڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ کو کچھ معلوم نہیں کب اکرنس اس کی ہوگی تو یہ رینڈملی رینڈم ویریشنس اس قسم کی ہیں انپرڈکٹیبل جن کے بارے میں کچھ آپ نہ کہہ سکیں جو ایکچولی ہوتی ضرور ہیں لیکن ان کا پیٹرن بھی نہیں ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں آخری بات سائیکلیکل ویریشنس یہ کیا ہے کہ alternation of upward and downward movement یہ سائیکلیکل ویریشنس ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ سیزنل ویریشنس اور سائیکلیکل ویریشنس میں کیا فرق ہے لیٹ می سی ورڈ آن دس کہ ایک تو تھا سائیکلیکل ایک سائیکل چل رہا ایک خاص طریقے سے سائیکل چل رہا ریپیٹ ہو رہا لیکن پھر ایک دوسری ٹرم ہے سیزنل تو ان دونوں میں سائیکلک تو ہوا کہ ایک خاص ریپیٹیشن اور اس ریپٹیشن میں بھی ایک پیٹرن ہو سکتا ہے جو سیزن کے حساب سے ہے تو اس طرح سے ایسا ڈیٹا کہ جس میں ایک خاص سیزنل پیٹرن چل رہا ہے ایک خاص گروتھ چل رہی ہے اور پھر وہ کمپلیٹ ہو گیا اور پھر اگلا سائیکل شروع ہو گیا ان ادر ورڈس آپ نے اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ within the same set of data there میں بی ڈفرنٹ سائیکلس اور ہر سائیکل میں دیر میں بی ڈفرنٹ سیزنل ویریشن تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں اب آپ کو پہلا تعارف ٹرینڈ کے ساتھ کہ ٹرینڈ کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے اور آپ کو ایک ڈیٹا دکھایا گیا یہاں پہ ڈیٹا سیٹ ویلیوز ہیں 170, 140, 230, 176 one fifty two two thirty three one eighty two one sixty one two forty two یہ ڈیٹا آپ کو دے دیا گیا پھر ساتھ کچھ نہیں بتایا گیا کوئی ایکسپلینیشن نہیں بس simply you have the data تو کیا کریں گے ذرا ڈسکس کریں کہ ایسے ہی data without any detail explanations تو what can we do with such data تو سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے اس قسم کے ڈیٹے کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اسے پلاٹ کر سکتے ہیں پلاٹ کریں آپ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس ڈیٹے کا پیٹرن کیا ہے یعنی ڈفرینٹ ویلیوز جو آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ پیٹرن سمجھ سکتے ہیں پلاٹ کر کے اسکیٹر ڈائگرام سے آپ کو آئیڈیا ہوگا تو سب سے پہلا کام تو یہی ہے اسکیٹر ڈائگرام پھر the next thing which you can do is obviously line graph draw کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے پیٹرن کیا ہے پھر نہ بتایا گیا کہ یہ کس پیریڈ کا ہے کیا اس کی یہ سیل ہے یا کیا اور چیز ہے تو you can use the word value in such a case اور پیریڈ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ ٹائم کے لیے ٹائم پیریڈ کے لیے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں دیکھیں کہ اس ڈیٹے کو کیسے انالیس کیا گیا تو پہلا سٹیپ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پلاٹ فگرز آن گراف پھر دوسرا کہ ہاریزونٹل ایز پیریڈ ون لے لیں اور ورٹیکل کو کی ویلیو کے طور پہ آپ شو کریں اور پھر جب آپ نے اس ڈیٹا کو پلاٹ کیا اور اس کا میں پلاٹ ابھی آپ کو نیکسٹ سلائڈ پہ دکھا رہا ہوں تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ a marked pattern that repeats itself اس ڈیٹا میں یہ سمجھ آئی یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ایک مارکڈ پیٹرن ہے جو اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہے تو ویل اسٹیبلشڈ میتھڈس ہیں to extract trend with strong repeating pattern یہ آپ کے لیے ایک پوائنٹر دیا جا رہا ہے اس پوائنٹ پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کا ڈیٹا اگر اینالائز کرنا ہو تو ویل اسٹیبلشڈ میتھڈ ہے جس کی ہیلپ سے آپ ٹرینڈ کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں اور ٹرینڈ جہاں پہ اسٹرانگ ریپیٹنگ پیٹرن ہے تو آئیے دیکھیں نیکسٹ لائٹ پہ ہاؤ اٹ واز ڈن یہ دیکھیں اس کا ٹائٹل دیا گیا ڈیٹا اور پھر ویلیوز لیفٹ سائڈ پہ وائی ایکسس پہ ویلیوز لکھا گیا آپ دیکھ رہے ہیں اس گراف میں کہ ایکس ایکسس پہ نائن پیریڈس لیے گئے ہیں چونکہ نائن ویلیوز ہیں آپ کو بتایا تو نہیں گیا کہ کون سا پیریڈ تھا تو آپ نے خود ہی اس کو ایس پیریڈ ٹریٹ کیا کہ دیر آر نائن پیریڈس اور پھر آپ نے چارٹ وزٹ کو استعمال کر کے تو یہ پلاٹ ڈیولپ کیا اسی میتھڈالوجی سے جو پہلے ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں تو آپ ملازہ کریں یہاں پہ اس گراف کو اچھی طرح سے دیکھیں کہ فرسٹ پیریڈ کا ڈیٹا نوٹ کریں فرسٹ پوائنٹ پھر سیکنڈ پیریڈ کا پوائنٹ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ویلیو کم ہو گئی ہے پھر یہاں سے تھرڈ پیریڈ میں ویلیو اوپر بڑی ہے کافی چینج آئی ہے لارج انکریز پھر پیریڈ فور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویلیو کم ہو گئی سبسٹینشیل ریڈکشن اور فائیو میں ریڈیوس ہوئی لیکن اس کو کمپیئر اگر کیا جائے پیریڈ ٹو کی ویلیو کے ساتھ تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی value slightly higher than the value in period two پھر آپ دیکھیں کہ جو values period two three four اور فائیو میں آپ کے پاس آئیں ایگزیکٹلی سملر پیٹرن اب آپ کو مل رہا ہے from period five to six seven and eight اور یہاں بھی ایک خاص بات آپ کو نظر آئی کہ پیریڈ ایٹ کی جو ویلیو ہے وہ پیریڈ فائیو کی ویلیو سے تھوڑی سی زیادہ ہے پھر period nine again substantial increase تو اب جو پوائنٹ ہماری دلچسپی کے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ پیریڈ نائن پیریڈ سکس اور پیریڈ تھری آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی سملر پیٹرن ہے لیکن ان پوائنٹس کو بھی دیکھیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ تینوں پوائنٹس ایک اسٹریٹ لائن پہ ہیں اور دوسری بات جو یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ ایک گروتھ ہو رہی ہے یعنی میکسیمم ویلیو جو پیریڈ تھری میں پہلے آئی اسی ٹائپ کی ویلیو جب پیریڈ سکس میں آئی تو اٹ از سلائٹلی ہائر اور پیریڈ نائن میں جب آئی تو اٹ از ایون ہائر تو تھوڑی سی بات اس پہ ہو جائے کہ یہ سیزنل ویریشن ہمیں پتہ لگی کہ یہ ڈیٹا تو بڑا سیزنل ویریشن اس میں ہے ایک اور بات اس پلاٹ کے بعد ہمارے سامنے آ گئی کہ بڑا پرفیکٹ سیزنل ویریشن کا گراف ہے چونکہ جس طرح سے ڈیٹا چینج ہو رہا ہے اس کی ویلیوز بہت سملر ہیں مگر اس کے باوجود کہ وہ پیٹرن وہ سیزنل پیٹرن ایگزیکٹلی سملر ہے پھر بھی آپ نے نوٹ کیا کہ ہر پوائنٹ پہ ڈیٹا سلائٹلی انکریز ہو رہا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سیزنل ویریشنس کو ریموو کریں تو ہمیں ایک اسٹریٹ لائن ملے گی جس میں small increase over each period ہمیں نظر آئے گا تو یہ پہلا آپ نے انالسس کیا کہ ڈیٹا سیزنل ڈیٹا پلاٹ کیا اس سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی یہ سمجھ آئی کہ سیزنل ویریشنس بھی ہوتی ہیں رینڈم ویریشنس بھی ہوتی ہیں ٹرینڈ بھی ہوتا ہے یہ تین بڑی امپورٹنٹ باتیں ہماری سمجھ میں آ گئیں تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ اب چلیں اب پہلا کام جو ایسے انالیسز میں کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے یہ ورک شیٹ بنائی گئی ہے آپ کے لیے سیم ڈیٹا اس میں میں نے ڈے ون کا ایوننگ کے بعد ایوریج لکھا ہے سملرلی اسی کا ڈے ٹو کی بھی ایوریج ہے اور ڈے تھری کی بھی ایوریج اور یہاں پہ آنسر کالم آئی میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈے ون کی ایوریج ہے ون ایٹی ڈے ٹو کی ہے ون ایٹی سیون اور ڈے تھری کی ہے ون نائنٹی فائیو پھر فارمولے بھی میں نے یہاں پہ وہ ٹیکسٹ کی شکل میں لکھے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو یہ ایوریج فنکشن ہے جو ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں جس میں سمپلی ہم ایوریج لکھ رہے ہیں اور ود ان بریکٹ ہم رینج اسپیسیفائی کر رہے ہیں یہ آپ کئی بار کر چکے ہیں تو یہاں سے کیا نتیجہ اس گراف سے نکلتا ہے کہ آپ نے اینول ایوریجز نکالنی اور وہ اینول ایوریجز آپ کو صاف نظر آنے لگا کہ یہ تو اس کی گروتھ ہو رہی ہے یہ بڑھ رہی ہے ویلیو ون ایٹی سے ایئر تھری میں ون نائنٹی فائیو ہو گئی تو definitive growth between these years تو ایون عام جو ایوریج کی ویلیو ہے اس سے بھی یہ کنکلوژ کچھ ڈرا کیا جا سکتا ہے مگر اگر آپ نے انالیسس کرنا ہے سیزنل تو پھر وہ پروجیکشن کیسے ہوگی اس قسم کی پروجیکشن بغیر موونگ ایوریجز کے ممکن نہیں ہوگی وجہ یہ کہ اینوئل کو کس طرح سے آپ کنورٹ کریں گے اگر ہمارا analysis segregation of seasonal values نہیں کر رہا تو پھر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ایسی پروجیکشن کر سکیں جو سیزنل ہو تو انالیسز اگر تو انالیسز ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ صرف اینول ویلیو کو پروجیکٹ کریں تو پھر ہمارے پاس صرف تین پوائنٹس آپ نے نوٹ کیا کہ تین پوائنٹس ہیں اور تین پوائنٹ سے کنکلوژن ڈرا کرنا ریگریشن انالیسز میں بہت ان ایڈیکویٹ سمجھا جاتا ہے یہ number of points are too few you can always go wrong جب اتنے کم پوائنٹس ہیں مگر اگر سیزنل ویریشن ہے اس میں زیادہ پوائنٹس ہیں تو وہاں پہ بہت آسانی سے آپ یہ انالیسس کر سکتے ہیں تو آئیے نیکسٹ لائڈ پہ چلیں اب یہاں پہ ہم first time we are going to look at moving averages اور پیشتر اس کے کہ میں یہ تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں تو let me first briefly discuss what are moving averages moving کا لفظ نوٹ کریں موونگ کا لفظ اس طرح سے ہے کہ اگر ہمارے پاس تین ویلیوز ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جی ایوریج نکالیے تو ان کی ایک ویلیو آ جائے گی we add the three values divide by three تو ایوریج آ گئی یہ فرسٹ ایوریج اب آپ کے پاس ایک چوتھی ویلو آ گئی تو آپ کیا کریں گے کہ فرسٹ ویلو کو ڈراپ کر دیں گے اور نیکسٹ تھری ویلوز کو پک کر کے تو ان کی ایوریج نکال دیں گے تو یہ دوسری ایوریج آپ کے پاس آ گئی so similarly you can carry on and develop these so called averages اب ہو کیا رہا ہے کہ ایوریج پہلی جو تین ویلیوز تھیں جب چوتھی ویلیو آئی پہلی تین کے تو ہم ایوریج نکال چکے تھے اب چوتھی جب آئی تو ہم نے second value onwards next three values کی ایوریج نکالی تو اس کا ایک طریقہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا کہ یہ تین ویلیوز کی جو ایوریج ہے وہ سیکنڈ ویلیو کے سامنے رکھ دی جاتی ہے یعنی مڈل آف دا ڈیٹا وہاں پہ آپ اس کو رکھ دیتے ہیں اور پھر you go on to the next value next three پھر اس کی ایوریج نکال لیتے ہیں پھر اس کو تھرڈ ویلیو کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایسے لگتا ہے کہ ایوریج موو کر رہی ہے فرام ون پوائنٹ جہاں پہ آپ نے مڈ نکالا پہلا ڈیٹے کا یہ آن ورڈس موو کر رہا ہے یعنی آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نیکسٹ ویلو پچھلی ڈراپ نیکسٹ انکلوڈیڈ اس کی ایوریج نکالی پھر آگے گئے پھر پچھلی کو ڈراپ کیا تو اس طرح سے آپ کی موومنٹ جاری ہے یہ ساری ایوریجز جب نکالی جاتی ہیں ان کو موونگ ایوریجز کہا جاتا ہے تو آئیے اب سلائڈ پہ دیکھیں کہ یہ کیسے کیا جا رہا ہے آپ کے پاس فرسٹ ایوریج ڈے ون کی کیسے نکالی جا رہی ہے کہ one seventy plus one forty plus two thirty اس کو تین سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں total five forty divided by three یہ ون ایٹی آ گیا پھر نیکسٹ ایوریج مارننگ کی آپ لے رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ ون سیونٹی ڈراپ کر دیا اور one forty plus two thirty پچھلی دو ویلیوز اور next value one seventy six آ گئی ڈیوائڈیڈ بائی تھری یہ five forty six by three آ گیا جواب 182 ون ایٹی ٹو پھر نیکسٹ آفٹر نون میں آپ کر رہے ہیں چونکہ فرسٹ ڈے کا ڈیٹا آپ کے پاس آپ کور کر چکے ہیں تو اب آپ نیکسٹ ایوریج نکال رہے ہیں یہ نیکسٹ ایوریج آفٹر نون میں 230 thirty plus one plus one اور اس میں بھی نوٹ کریں کہ جو پچھلی ویلیوز تھیں وہ لاسٹ ٹو ویلیوز ہم نے لیں اور پھر اس میں 152 کو ایڈ کیا تو اس کو بھی تین پہ ڈیوائڈ کر کے تو 186 ایٹی سکس جواب آپ کے پاس آ رہا ہے اب ایک اور طریقہ بھی ہے یہی کچھ کرنے کا اور وہ کیسے اور کیوں کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک تو یہ کہ پچھلی ویلیوز دو رکھ لیں اور نیکسٹ میں ایڈ کر کے پھر ڈیوائڈ کر کے تین پہ جواب نکال لیں اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پچھلا جو آپ کے پاس آپ آپ نے ایوریج نکالی ہوئی ہے اور جو اگلی ایوریج ہے جو ویلیو آپ ڈراپ کر رہے ہیں اس کو دیکھیں اور جو ویلیو آپ ایڈ کر رہے ہیں اس کو دیکھیں تو ان کا ڈفرینس بڑی چھوٹی سی فگر ہوگی اس فگر کو نمبر آف آئٹمس یا آبزرویشنس پہ اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں مثلاً ہمارے اس کیس میں تین پہ ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس ایک ایڈیشن ٹو دی ایوریج آ جائے گی پچھلی موونگ ایوریج میں اس کو ایڈ کر دیا جائے تو نئی موونگ ایوریج آ جائے گی تو آئیے سلائڈ پہ دیکھیں یہ کیسے ہوا کہ یہاں پہ ہم نے ڈراپ ویلیو کی ون سیونٹی پھر ایڈ ہم نے کی ون سیونٹی سکس تو ون سیونٹی سکس اور ون سیونٹی کا ڈفرینس کو ڈیوائڈ کیا تین پہ تو یہ بیسکلی سکس بائی تھری یہ دو آ گیا تو لاسٹ ایوریج پلس ٹو یہ ون ایٹی پلس ٹو تو ون ایٹی ٹو آنسر آ گیا اور یہاں پہ کوشن کیا جا رہا ہے کہ ذرا خیال کرنا you may make a mistake تو اس پوائنٹ پہ ایک بات کہنی ضروری ہو گئی کہ اس قسم کی جو کیلکولیشنز آج کی دنیا میں جب کمپیوٹر سافٹ ویئر موجود ہے اور یہ سارا کچھ ہم سافٹ ویئر کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ایسی کیلکولیشنز اگر پھر بھی ہم مینولی کریں اور مینٹل ارتھمیٹک کریں تو یہ میں آپ کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ be very watchful and careful کہ غلطیاں اتنی آسانی سے ہو جاتی ہیں جب آپ مینٹل ارتھمیٹک کر رہے ہیں زبانی سمپل سے سمپل جمع تفریق میں بھی غلطی آ جاتی ہے تو اس لیے اس کو اوائڈ کیا جائے مینول کیلکولیشن جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں بار بار سمجھا رہا ہوں یہ میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ یہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو ورک شیٹ بنانے کے قابل نہیں ہوں گے basic understanding of the concept is necessary تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو اس میتھڈ کو بھی اس اینگل سے دیکھ لیں تو آئیے اب نیکسٹ سلائڈ پہ چل کے دیکھیں کہ موونگ ایوریجز کیسے ورک آؤٹ کی جاتی ہیں چونکہ موونگ ایوریجز سے ہی ہم سیگریگیشن اور سیزنل ویریشن کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ نوٹ کریں ڈے ون کا ڈیٹا یہ وہی اسٹریم ہے اب ہم نے فارمولا پہلے لگایا ہے پہلی ویلیو کو ہم نے چھوڑ دیا پھر آفٹر نون چونکہ مڈ ویلیو ہے مڈل میں ہے تو اس پوائنٹ پہ جا کے تو ہم نے ایک سیل کو سلیکٹ کیا اور وہاں پہ فارمولا لگا کے ایوریج اور پھر رینج دیا ہے یہ تینوں values one seventy one forty two thirty تو پہلی ایوریج یہاں پہ ون ایٹی آ گئی پھر ہم آگے جا رہے ہیں یعنی یہی فارمولا ایگزیکٹلی پھر نیکسٹ پہ جب ہم کر رہے ہیں تو next values one forty two thirty one seventy six یہ رینجز آپ کے سامنے ہیں اب اس طرح سے آپ نے یہ ساری کیلکولیشن کر لی اور آپ نوٹ کریں کہ یہ ڈے تھری آفٹر نون میں یہ ایوریج ختم ہو گئی یعنی ایوننگ میں نہیں گئی اس لیے کہ ہم نے اسٹارٹنگ پوائنٹ رکھا تھا afternoon of the first day تو یہ موونگ ایوریجز آپ نے اس طرح سے نکالیں اب آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہی گراف جو ہم نے سیزنلی سیزنل ویلیوز کے لیے پلاٹ کیا تھا اب اس میں ہم نے یہ موونگ ایوریجز ڈال دی ہیں اور اس کو سپر امپوز کیا ہے اس گراف پہ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ nearly a very very straight line اور تقریباً سارے پوائنٹس یہ جو لائن گراف ہے موونگ ایوریج کا یہ آپ دیکھیں کہ ایک اسٹریٹ لائن کی طرح ہے with very very little increase from period four to period ten تو یہاں پہ مختصر سی بات ہو جائے کہ اس موونگ ایوریج کے گراف سے آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے سیزنل ویریشن ریموو کی تو کس طرح سے ہمیں ٹرینڈ کلیئرلی نظر آنے لگا تو آئیے واپس چلیں اب انالیسز اینالائزنگ سیزنل ویریشنس کیسے یہ ہوتا ہے کہ find out how much each period differs from trend یہ بیسکلی سیزنل ویریشنس کو اینالائز کرنے کا طریقہ ہے اور کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ calculate actual minus trend for each period اور یہ یہاں ایگزامپل دی جا رہی ہے ڈے ون آفٹر نون میں actual is one eighty trend is one forty اور actual minus trend one forty minus one eighty ہوا which is minus forty students آپ نے دیکھا کہ سیزنل ویریشن کتنی آسانی سے ورک آؤٹ ہو گئی اور سب سے جو دلچسپ بات تھی کہ وہ گراف جو آپ نے دیکھا کہ جس میں complete data seasonal variation show کر رہا تھا اور جب ہم نے موونگ ایوریجز پلاٹ کی تو آپ نے نوٹ کیا کہ کتنا سگنیفیکنٹ ٹرینڈ ہمیں نظر آیا in spite of all the seasonal variations تو اس سے آپ کو موونگ ایوریجز میتھڈ کی امپورٹینس اور سگنیفیکینس کلیئر ہو گئی ہوگی سیزنل ویریشن کو ریموو کرنا بڑا امپورٹینٹ ایک اسٹیپ ہے تین باتیں جو آج میں نے آپ کو بتائیں کہ ٹرینڈ پھر سیزنل ویریشنس اور رینڈم ویریشنس آج ہم یہاں پہ اس پوائنٹ پہ brief discussion of seasonal variations پہ ختم کر رہے ہیں نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ سیزنل ویریشن کیسے ورک آؤٹ ہوتی ہیں رینڈم ویریشنس کیسے ورک آؤٹ ہوتی ہیں اور کس طرح سے فور کاسٹ کی جا سکتی ہے اسی اگزامپل کو آگے لے کے جائیں گے کہ ڈے فور میں کیا ویلیو ہوگی then we will look at the other topic جو ہم نے کور کرنا ہے ایکسپونینشیل اسموتھنگ اور میں آپ کو ایکسپونینشیل اسموتھنگ کا جو مائکروسافٹ ایکسل میں جو ٹولس ہیں ان سے بھی انٹروڈکشن کرواؤں گا میں آپ کو پھر سجیسٹ کروں گا کہ آج کے لیکچر کی ورک شیٹ بھی ڈاؤن لوڈ کریں یہ سارا کام جو آپ نے دیکھا آج کی سلائڈ سلائڈس میں یہ ورک شیٹ میں آلریڈی موجود ہے so please download the worksheet and work with it seriously تو اس نوٹس پہ آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں اسٹوڈینٹس آج بھی بڑا انٹرسٹنگ لیکچر رہا ہوگا کئی نئی باتیں موونگ ایوریجز آپ سے جو وعدہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے کام کرنے کا ہارڈ ورک مائکروسافٹ ایکسل سے پریکٹس اس کو جاری رکھیں آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ